بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ نا نال جڑو بے با مہربان مجھ رحم والو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم لوکو اپنا رب تے ڈرو قیامت کو پچال یقیناً بڑی چیز ہے يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد جس تیڑا اسنا تم دیکھیں گا اس تیڑے ہر ایک دودھ پیال نہ لیں اپنا دودھ پیتا بچہ نہ بھول جائے گی ہر ایک حمل اپنا حمل نہ سٹ چھوڑائے گی ذرا لوگ نشہ کی حالت میں دسیں گا حالانکہ وہ نشہ کی حالت میں نہیں ہو سیں ور اللہ تعالیٰ کو عذاب ہے ہی بہت بڑو سخت وَمِنَ الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مديد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير تے لوکاں وچ کچھ عیسائی جڑا اللہ تعالیٰ کا بارہ ماں علم تے کریں تو ہر ایک سے سرکش شیطان کے پیچھے ہو جائیں جس کا بارہ ماں یہ گل لکھ دیتی گئی ہے کہ جڑو اس نال دوستی لاوے گو وہ اس نے گمراہ کر گئے چھوڑے گو تو وہ اس نے کو رستو دسے گو الناس في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج لوکو جے کدے تونا مرن تے بعد پھر پیدا ہون ماں کچھ شک ہے سنو بے شک ہونے تم مٹی تے پیدا کیا پھر نتوا تے پھر جمع لو تے پھر ماس کی بوٹی تے جڑی پورو نقشو بنی ہوئی وے تے پورو نقشو نہیں بنی ہوئی ہوتی جی ہم تھارا سامنے اپنی قدرت بیان کر دیا تے ہم جس نے چاہ ماں کا ماں ایک مہین مدت تھوڑی رکھ دیا پھر ہم تو بچوں بنا کے باہر لے آواں پھر تاجے تم اپنی جوانی توڑی پجے تھارا بچوں کجا گی پہلے ہی وفات ہو جائے تو کچھ وے جڑا بالکل جریفی کی خراب عمر توڑی پچا دیتا جے تاجے وے جانتے بعد کچھ بھی نہ جانے قرآن پڑھنا لیا تو زمین نہ دیکھے جوا سکی بھی پئی بھی پھر جس ویلے ہم اس پر پانی پر براواں تاں بالکل نروئی ہو جائے تو ابرن لگ جائے تو اس بچوں ہر قسم کی سونی سونی چیز جمن لگ جائے ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير یہ سب کچھ اس گلوں ہیں کیوں جے اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے تو وہ مردانہ زندہ کر دے تو وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنا لو ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا غَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ تو قیامت یقیناً آن آلی ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں جے اللہ تعالیٰ انہوں جڑا قبروں میں پھر زندہ کر دے گو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ تو لوکوں میں کچھ عیسیٰ ہیں جڑا بغیر کسے علم گئے تو بغیر کسے ہدایت گئے تو بغیر کسے اللہ کا رستہ تے گمراہ کریں انہوں واسطے دنیا میں ضلالت ہے تے قیامت کے تیڑے ہم انہوں سارن کو عذاب چکھاواں گا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد یہ انہوں کا عملہ کی وجہ تے جڑا تے یہ انہوں عملہ کی وجہ جڑا تیرا نے اگے ٹوریا تھا تے اللہ تعالی اپنا بندہ ور یقین ظلم کر والو نہیں ومن الناس من يعبد الله على على فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب وجهه خسر الدنيا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين تے لوکاں میں کچھ عیسیٰ بھی ہیں جڑا کنڈا ور رہ گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر جے کدے انہاں نہ دنیا کو کچھ فائدہ پجے تاں اس پر مطمئن ہو جائیں تو جے انہاں ور کہے ازمائش آپ ہوئے تاں منہ پھیر گئے پٹھا مڑ جائیں انہاں نے اپنی دنیا بھی برباد کا چھوڑی تو آخرت بھی یو یا کلم کھلا نقصان يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں کی عبادت کریں جڑا انہوں نے نہ کچھ نقصان پچا سکیں تو نہ کچھ نفع پچا سکیں یہی یہی دور کی گمراہی ہے یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر یہ انہوں کی عبادت کریں جنہوں وہ نقصان انہوں کا فائدہ تے زیادہ لے رہے ہیں کس ہوئی پیڑوکار ساز ہے تکیسو ہی پیڑو سنگی ہے ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد شک اللہ تعالى انہاں لوکاں نو جڑا ایمان لے آیا تو جنہاں نے چنگا عمل کیا اسم باغوں میں داخل کرے گو جنہاں نے ہیٹ نہر بغتی میں ہی یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب جڑو آدمی یوں خیال کرے جی اللہ تعالیٰ دنیا تے آخرت ماں اس کی کدے مدد نہیں اس لوڑی ہے جب وہ اچائی و رسی چھیک لیا پھر اپنا آپ پھائی پائی لا لیا پھر تک لیا جی اس کی اس تدبیر نال لہر چاڑ نالی وہ چیز چلی گئی کہ نہیں گئی أَنْ أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد اس سے راہ یہ قرآن پاک صاف آیتاں کی شکل منازل کی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے چاہے ہدایت دے دیئے إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد بے شک جڑا لوگ ایمان لے آیا تے جڑا یہودی ہو گیا تے صابی تے عیسائی تے مجوسی اور جڑا شرک کریں بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے تیڑا ہے ان کا بشکار فیصلو کر دیا گو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء کیوں تم دیکھتا نہیں جی اللہ تعالیٰ گئی سجدو کرے جڑی جیا جون اسمان ماں ہے تے جڑی زمین ماں ہے تے دین تے چند تے تارا تے پہاڑ تے بوٹا تے جانور تو مجھ سارا انسان تو مجھ سارا تو مجھ سارا اور عذاب کی گل پکی ہو گئی ہے تو جس نے اللہ تعالیٰ ذریل کر ہے اس نے کوئی عزت دین آلو نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جو ایسو کرے هذان خصمان في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب, يصب من فوق رؤوسهم الحميم یہ دو مخالف والے جنہوں نے اپنا رب کا بارہ میں چھوڑو کیو ہے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیو ان واسطے اگ کی لیر یعنی اگ کا کپڑا بہتریا جائیں گا تو انہوں کا وروں تو پانی ہو جائے گا می والجلود جس اندر کی چیز کھلڑی گل جائے گی ان واسطے لوہا کا بدان میں گا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق جس ویلے بھی اتوں پہ سب فوٹ ہو گئے نگل چمیں گا پھر اس سے میں موڑ دیتا جائیں گا پھر کیوں جائے گو سارنگا عذاب کو مزو چکھو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بے شک اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں نے جڑا ایمان لے آیا تو جنہوں نے نیک عمل کیا اسم باغا میں داخل کرے گو جنہوں نے ہیٹ نہر بختی میں گی انہوں نے سونا کا کنگن تے موتی لوایا جائیں گا تو انہوں کو لباس ریشم گو بے گو وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْمِ وهدوا إلى صراط الحميد تو انہوں بھی پاک گل رہنمائی کی گئی تو انہوں نے علی ذات و رستو دسیو إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بشك بلوك جنان لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیوں تو جڑا اللہ تعالیٰ کا رستہ تھے نالے مسجد حرام تھے لوکاں نہ روک رہے آئے جس نہ ہونے لوکاں واسطے اسرا بنائے ہوئے جو اس میں رہن آلا تو باروں آن آلا سارا برو بنے تو جڑو اس میں ظلم نال دنگو رستو اختیار کرنو چاہے گو ہم اس نہ دکھ دین آلو عذاب چکھاؤں گا وَإِذْ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وقهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود تشيتو کرو جس وقت انہیں ابراہیم علیہ السلام واسطے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دیتی انہیں حکم دیتو جے میرا نال کسی نہ شریک نہ کریو تے میرا کارنا تواف کرن آنا واسطے تے قیام کرن آنا واسطے تے رکوع اور سجدو کرن آنا واسطے پاک رکھیو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ تے لوکم حج و اعلان کر دیو وے تھارا کول ہے پیدل چلے آویں گا تے لسیاں اونٹنیاں پر سوار ہو گئے بھی جڑی دور پار گا رستہ تے آویں گی ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير تنجبه اپنا فائدہ واسطے آج نالے خاص دنوں اللہ تعالیٰ کا دتا ہوا مال چوکھر بر حلال کرتے ویلے اللہ تعالیٰ کو نہ لے پھر تم آپ بھی اس بچوں کھاؤ تم مصیبت کا ماریا يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور يا غلط ہوئی جڑو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو احترام کرے گو تو وہ اس واسطے اس کا رب کے نزدیک بہتر ہے تو تھرے چوکھر حلال کرتا کر دیتا گیا ہے سوائے گئے جڑا پڑ گئے سنایا جا رہا ہے لہذا تم بتاں کی گندگی تے دور رو للہ غیر مشرکین مؤمنين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق نیش اللہ تعالیٰ گا ہو گئے اس نال کسی نے شریک نہ کرتا ہویاں تو جڑو اللہ تعالیٰ نال شرک کرے وہ تے اسرا ہے جنہیں وہ تے تہ پیو پھر یا تے پخیروں اس کی بوٹی بوٹی چنڈ لیں یا پھانڈو اسنا دور پار کسی جگہ لے سٹے ومن شعائر من تقوى القلوب یا غلطا ہوئی تو جڑو آن آدمی اللہ تعالیٰ کی مقرر کیوئی عدب علی چیزوں کی تعظیم کریں پھر یہ کم تے دلوں کا تقوی کی بجاتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنْ من بهيمة الأنعاب فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين تاونے ہر ایک نو واسطے قربانی وہ ایک طریقو مقرر کیو ہے تانے وہ اس مال چوکر ور جڑو اللہ نے انہوں نے دیتو ہے اللہ تعالیٰ وہ نہ لے تو تھارو خدا ایک ہی خدا ہے لہذا تم اس سے ہی فرم برداری کرو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم آج جی کرن عالم خوشخبری سنا دیو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یہ بھی لوگ کے کہ جب اللہ تعالیٰ وہ نہ لیو جائے تا انہوں کا دل کم جے تو جڑی مصیبت جڑی مصیبت پر آ جائے اس پر صبر کریں تو نماز کی پابندی کریں تو جو کچھ ہم نے انہوں نے دیتو ہے اس بھی جو اللہ تعالیٰ کا رستہ میں خرچ کریں والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخصرناها لكم لعلكم تشكرون تکربانی کا اٹھانا ہم نے تھارا واسطے اللہ تعالیٰ کی یاد مقرر کی ہوئے تھارا واسطے انما مجھ فائدہ ہیں تو تم لین میں کھنا کر گئے ان وقت اللہ تعالیٰ کو نہ لیو تو جس وقت وہ اپنی بکھی پار تیپ ہوئے پھر انہوں بچوں آپ بھی کھو تو منگن آلا نا اور سوالیاں بھی کھوالو اس اس راہ ہونے وے تھارے ماتحت کر شوڑے آئیں تانجے تم شکر کریں كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللہ تعالیٰ کو لے انہوں وہ مات تو انہوں کی رات نہیں پجتی بلکہ اس کو لے تھارو تک وہ پجھے اس سے رہا اللہ تعالیٰ نے وہ تھارے ماتیت کر شڑے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں اس گلور کہ اس نے تونہ ہدایت دیتی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نیک و کارانا خوشخبری سنا دیو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ تعالی ایمان آلاتے انہوں کا دشمنوں نہ ٹاتو رہے یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرن آلا ناشکرانہ پسند نہیں کرتو اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر جنہ مسلمانہ نال لڑائی کی جائیں انہوں نے مقابلہ کی اجازت دیتی گئی ہے کیوں جو انہوں پر ظلم ہو رہی ہوئے ہیں ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز یہ وہ لوگ ہیں جڑا اپنا گھراں تے انا کٹ دیتا گیا ہے صرف یا گل کہن ور جے مارو رب بس اللہ تعالی ہی ہے تو جے کدے اللہ تعالی لوکاں نہ ایک دوجہ کے ذریعے ہٹاتو نہ رہتو تا راہ بانگی خان کا یعنی کنی بیسن والی جگہ تے عیسائیاں کا گرجا تے یہودیاں کا عبادت خانہ تے وہ مسجد جنہاں اللہ تعالی وہ نہ بہت زیادہ لیو جائیں سارا ڈھا دیتا جاتا تو جڑو اللہ تعالیٰ کا دین کی مدد کریں اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے بے شک اللہ تعالیٰ بڑی طاقت آلو زبردست ہے الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتموا الزكاة وأمروا بالمعروف وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ یہ وہ لوگ ہیں کہ جد ہم انہوں زمین میں طاقت یعنی حکومت دے دیاں یہ نماز قائم کریں تو زکاة ادا کریں تو چنگا کم کمہ کو حکم دیں تو مندہ کمہ تے ٹھاکیں تو سارا کمہ کو انجام اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کر یہ چوٹھو کے تو انہ تے پہلا نوح علیہ السلام کی قوم تے قوم عاد اور قوم سمود بھی اپنا اپنا نبیا نے رہی ہے وقوم ابراہیم وقوم لوط تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو لوط علیہ السلام کی قوم بھی وَأَصْحَابُ مَدِيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تم مدائن گا رہنالا بھی تم موسیٰ علیہ السلام نمی چوٹو کیوں گئے تو اور میں کافرانہ مولد دیتی رکھی چھکڑ میرے پگڑ لیا پھر تک لیو میرو عذاب کس ہو رہی ہو فَكَأَيِّن مِّن قَضْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئِذٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ تو کتنی ہی بستی ہیں جڑی ہونے ہلاک کر جی کیونکہ ظالم تھیں وہ اپنی چھتاں گئے پہار صدف ہو گئے پی ہوئی تو کتنا ہی خو بیکار پیاوائیں تو کتنا ہی پکا محل اجاڑ پیاوائیں أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور تَكْيُونَ یہ لوگ زمین میں ٹریا پھریا نہیں جے کدے یہ ٹرتا پھرتا تا انہاں دا ایسا دل ہوتا جنہ نال یہ سمجھ سکتا یا ایسا کان ہوتا جنہ نال یہ سن سکتا اصل گل یہ ہے کہ اکھ انی نہیں ہوتی بلکہ دل انہاں میں جڑا تھی نہ مائیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَهُ عند ربك كألف سنة مما تعدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تھارا کنو عذاب وقت تاول کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ کدے اپنا وعدہ کے خلاف نہیں کرسیں تو تھارا رب کے نزدیک ایک تیارو تھاری گنتی کا صاحب نال ایک ہزار سال گوے وَكَأَيِّن مِّن قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير تو کتنی ہی ظلم کرنا لی بستی ہیں جنہوں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 دل سخت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں جی ظالم لوگ مخالفت میں دور نکل ہیں وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتصبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم اور تانجہ جنہ لوکانا علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہ قرآن تھارا رب کی طرفوں بالکل برحق ہے پھر وہ اس پر ایمان لے آویں تو انہوں کا دل اللہ تعالیٰ کے آجز ہو جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایمان آلانا سدھا رستہ کی ہدایت دے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم تے کافر لوگ تے صدائی اس کی طرف اس کی طرف ہوں شک میں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 اللہ تعالیٰ کا رستہ میں ہجرت کی پھر وہ شہید کر دیتا گیا یا وہ اپنی موت مر گیا اللہ تعالیٰ ضرور انہوں نے روزی دیا گو تو اللہ تعالیٰ یقین بہترین روزی دینا لو ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ انہوں نے ضرور اسی جگہ پچھاوے گو جس نہ وہ پسند کرے گا تو بے شک اللہ تعالی خوب جان نالو تحمل آلو ہے ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور یا غلط تے تے جڑو بندو بدلو لے اسو ہی جسو کہ اس نال بعد ہو گو وہ ہے پھر اس پر بعد ہو کیو جائے پھر اس پر بعد ہو کیو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گو یقین اللہ تعالیٰ بہو بخشن آلو مجھ مہربان ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النهار في الليل وأن الله سميع بصير یہ اس وجہ تے جی اللہ تعالی رات نہ تیاری ماں داخل کر دیا ہے تیاری نہ رات ماں داخل کر شوڑا ہے تو یہ اس گلوں کہ اللہ تعالی سننا لو دیکھنا لو ہے ذَلِكَ بِأَنَّ الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير يوں اس گلوں کیوں جے اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے تو وہ چیز باطلیں جنہ کی اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے عبادت کریں تو یہ اس گلوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اچھی شان آلو بہت بڑو ہے ألم تر أن الله الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن لطيف خبير تم دیکھتا نہیں جی اللہ تعالیٰ اسمان تے پانی بھراوی پھر زمین سرب نیلی ہو جائے بے شک اللہ تعالیٰ بریق دیکھنا لو خبر رکھنا لو ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اس سے وہ ہے جو کچھ اسمانہ ماں تو جو کچھ زمین ماں ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ تو صفتہ وہ مالک ہے أَلَمْ تَرَ الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم کیوں تم دیکھتا نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیز تھارا قابو میں کر دیتی ہیں تو کشتی بھی جڑی اس کا حکم نال سمندر میں چلیں تو وہی جس نے اسمان تو وہی جس نے اسمان تھم کے رکھے وہ ہے جب وہ زمین پر ٹین اپ ہوئے ور اس کا حکم نال بے شک اللہ تعالیٰ لوکاں ور مجھ شفقت کرنا لو بہو مہربان ہے وَهُوَ الَّذِي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور اور وہی تو ہے جس نے تونا زندگی بخشی پھر وہی تونا موت دیا تو وہی تونا زندہ کرے گو واقعی انسان بڑو نہ شکرو ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ہر ایک امت واسطہ ہے انہوں نے عبادت کو ایک تقریب طریق کو مقرر کیو تھو جس پر وہ عمل کر رہے ہیں لہذا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس بارہ ماہ تھارے نال چگڑوں نہیں کرنو لوڑی ہے جی تم اننا اپنا رب در بلات تے تم اننا اپنا رب در بلاتا رو یقین تم صدہ رستہ وریں وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تے جے بے تھارے نال تو تھی کریں تا تم فرما دیو اللہ تعالیٰ تھارا کمانا خوب جانے الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون اللہ تعالیٰ قیامت کے تیڑے ان گلہ مت تھارے بشکار فیصلو کر دیا گو جنہ مت تم ماجی اختلاف کر رہے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ يسير کیوں تم جانتا نہیں کہ جو کچھ اسمان ماں تو زمین ماں ہے اللہ تعالیٰ سب نہ جانے بے شک یہ سب ایک کتاب ماں درج ہے یقین سب اللہ تعالیٰ واسطے احسان ہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تو سوا ان کی عبادت کرے جنہوں کا بارہ ماں اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تے نہ ہی انہوں کو لے انہوں بارہ میں کوئی علم ہے اور ظالمہ کو کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَفْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير اس ویلے انہوں نے ہماری صاف صاف آیت پڑھ کے سنائی دیں اس ویلے تم کافروں کا چہرہ ور انہوں کی ناگواری نہ جان سکیں اس طرح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 جائیں تو جے مکھی انہوں کوڑوں کا چیز کھس لیے تا یہ اس کوڑوں چھڑکا بھی نہیں سکتا منگن آلو بھی تو جس کوڑوں منگیو جائے وہ بھی دوئے بالکل بودھائے ما قدر اللہ حق قدری واقعی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جسی اس کی قدر کرنی لوڑا تھی بلا شبہ اللہ بڑی طاقت آلو غالب ہے اللہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ فرشتہ بچوں سنیا پہ چاہا چن لیا تو انسانہ انسان بے شک اللہ تعالیٰ خوب ہے يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور جو کچھ لوگ اگ تو جو کچھ انہوں کے پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانے تو سارا معاملہ اس سے در پھیریا جے يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا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 رو اللہ تعالیٰ نے اس تو میں تھارو نہ مسلمان رکھیو تو تو اس قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھارے پر گواہ ہیں تو تم سارا لوگوں پر گواہ ہو جائیں بس تم نماز قائم رکھو تو زکات دیا کرو تو اللہ تعالی نہ تگڑا ہو گئے پکڑ لیو تو اللہ تعالیٰ نہ تگڑا ہو گئے پکڑ لیو وہی تھارو کار ساز ہے تو وہ کتنو چنگو کار ساز تو کتنو چنگو مددگار ہے صدق الله العظيم